اور جب آمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم آمان لائے اور جب اپنی اشتانوہے کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو انہی ہنس کرتے ہیں